ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا عرض کریں گے کہ ہاں اے رب پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارے گواہ کون ہیں نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا کہا کہ وسط بمان عدل میانہ رو ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو انچاس